وہی کا نزول جس محتم بھی شان مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے محمد دنیا میں بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظہور اور اعلان کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا انسانیت کی تاریخ کا آخری اور سب سے زیادہ روشن ورق الٹنے کے لیے قدرت کے ہاتھ جمبش میں آنے والے تھے اندھیرا آپ ہی آپ کپ کپاتا اور سمٹتا جا رہا تھا جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے برائیاں پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی تھی کہ نیکیوں کا دور شروع ہونے والا ہے گمراہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی کہ ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانک رہا ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا اور جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا کا پیام فضا میں گونج رہا تھا محمد پر غور و فکر اور استقراق کی کیفیت تاری رہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور پر ہیرا نام کا ایک غار تھا آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی کئی دن تک ریاضت و عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے نفس کا یہ مجاہدہ اور استقراق کی ایک کیفیت کسی غیبی نمود کی منتظر تھی دل و نگاہ کو نہایت بے چینی کے ساتھ کسی پیغام کا انتظار تھا طبیعت بہت بے قرار سی رہتی اسی تلاش حیرانی اور بے قراری کو قرآن نے زال سے تعبیر کیا ہے قلب مبارک کی بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی کھانا پانی نبٹ جاتا پھر بھی بھوکے پیاسے خدا کی یاد غار کی تنہائی میں ہوتی رہتی حقیقت منتظر چالیس سال سے جھانک رہی تھی مگر پورے طور پر کھل کر سامنے نہ آئی غنچے دل نسیم قدس کا منتظر تھا تلاش و بے قراری کے عقدے ناقن ربوبیت کی راہ دیکھ رہے تھے نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی اور سجدے میں چپ جاتی انتظار اور مسلسل انتظار یہاں تک کہ غار ہرا کے اندھیرے میں یکا یک روشنی نمودار ہوئی نامو سے اکبر خدا کا پیام لے کر حاضر ہوا اور اس ربانی پیام کے الفاظ پوری ترتیل کے ساتھ محمد کی زبان سے دہرائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس پیام نقصتی اور وہی اولین میں خدا کے کے نام ساتھ انسان کی کا ذکر تھا اور وہ اس لیے کہ انسانوں سے خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے محمد بن عبداللہ کو نبوت عطا ہوئی تھی اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا کسی معمولی فرما روا حاکم اور افسر کا حکم پڑھ کر اور پیام سن کر دل کی حالت دیگر ہو جاتی ہے اور یہ تو رب السماوات سماوات کا پیام تھا اس کی طرف سے وہی بھیجی گئی تھی جس کی ربوبیت اور قدرت سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی پیشانیاں ہیں وہ اگر چاہے تو یہ اونچے اونچے پہاڑ پلک جھپکنے سے پہلے دھوئے کی طرح اڑ جائیں پرشور سمندر ریگستان بن جائیں اور ٹھنڈے ستاروں سے انگارے برسنے لگیں فطری طور پر اتنے عظیم الشان پیام کے بعد قلب کو انس کے ساتھ حیبت سے بھی متاثر ہونا چاہیے تھا یہی انسانی فطرت ہے حضرت محمد رسول اللہ کا دل بھی حیبت الہی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقیناً پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا یہ اسی ذات کے پر وقار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بار کو سہار لیا جبرائیل تھے خدا کا کلام تھا تجلیاں تھیں محمد عربی تھے اور ہیرا تھا ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو بات ہمارے قلب پر نہیں گزری جس کو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اس کی تشریح آخر کس طرح ممکن ہے وہی الہی کی کیفیت محبت وہی کے سوا اور کون بتا سکتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ کام نہیں دیتے شرح و بیان کا جس جگہ دم لگتا ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے اور قلم کام چاہتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں اتنا کہہ سکیں گے کہ غار ہرا کی تقدیر چمک گئی اس کے ذرے رش کے تور بن گئے تمام گرد و بیش تجلی زار نظر آنے لگے مگر یہ سب رسمی تشبیہیں ہیں جو ہر کسی کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں محمد رسول اللہ کو جن تجلیات اور کیفیات کا مشاہدہ اور احساس ہوا ان پر رسمی باتیں زیب نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حواس نے جن کیفیات اور مشاہدات کا قاب بھی نہیں دیکھا ان کا اظہار ہم کر بھی نہیں سکتے فلسفے کو اس منزل پر آ کر حیرانی ہوتی ہے عقل کی آنکھوں میں چکا چون پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ سراسیما ہو جاتا ہے یہی وہ مقام مقدس اور عالم ورا الورا ہے جہاں یقین اور صرف یقین کے چراغوں کی روشنی میں سرات مستقیم نظر آ سکتی ہے بے یقینی اور شک و تجزب کے پاؤں جہاں جم ہی نہیں سکتے وہ کم نظر لوگ جو روٹی اور میدے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ان روحانی کیفیات اور غیبی اسرار کو آ کر کس طرح سمجھ سکتے ہیں اس پر یقین لانے کے لیے کارل مارکس اور کا دماغ نہیں ابو بکر صدیق علی مرتضی اور بلال حبشی کے قلوب عرفان آثار چاہیے محمد رسول اللہ غار ہرا سے مکان تشریف لائے تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا حمت الہی سے چہرہ متغیر تھا گھر آتے ہی حضرت قتیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ خدیجہ جلدی سے دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑا دی آپ نے پورا واقعہ سنایا قتیجہ کی فطرت سلیم نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیز عجوبیت محسوس نہیں کی بلکہ کہا کہ آپ کی ذات بھلائیوں کا سر چشمہ ہے خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس جو ایک خدا شناس بزرگ تھے لے کر گئیں ورقہ نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا محمد میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہو یا غم ان حیبت ان کیفیات کی شدت سے قلب ایک بار سا محسوس کرنے لگتا ہے اور جب دوسرے پر اس کا اظہار نہ ہو جائے یہ بار ہلکا نہیں ہوتا یہ انسانی فطرت ہے اور محمد رسول اللہ سے اس عالم اسباب اور دہر حوادث میں فطرت کی سادگی کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پھر قدرت شاید اس ذریعے سے عورت کا درجہ اور مقام بیست مبارک کے پہلے ہی دن بلند کرنا چاہتی تھی یعنی یہ کہ حبوت وہی نزول جبرائیل اور آغاز نبوت کی پہلی تصدیق صنف نازک کی زبان سے ہوا اور اس کے محبت بھرے تسکین آمیز کلمات سے حیبت میں انس کا رنگ پیدا ہو جائے اللہ کا نام اور پیام کی حیبت خود اپنی جگہ بولتی ہوئی تصدیق ہے وہ شخص فطرت انسانی کی نزاکت اور آدمی کی طبیعت کے مذاق صحیح سے بے قبر ہے جو اس سادہ سی بات کو تصدیق اور عام تصدیق کو الجھاوے میں ڈال کر تشکیق و تذبذب کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے لوگ واقعات کو اپنی ذاتی رجحان کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں اور جب کوئی واقعہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ اس کے وقوعی سے انکار کر دیتے ہیں جراح و تعدیل کی غلط اندیشیاں اور فکر و نظر کی کم کوشیاں اعلان حق اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریض رسالت کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ بھی اسی کام پر معمور کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض جس قدر اہم اور برتر و اعلیٰ ہے اسی قدر نازک اور دشوار بھی ہے یہاں قدم قدم پر مصیبتوں رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاجدار نبوت کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے سر پر کاگ بھی ڈالی جاتی اظہار حق کی پاداش میں گالیاں بھی سننی پڑتی اور پتھروں کی بارش سے اس کا بدن بھی لہو لہان ہو جاتا کوئی دنیا پرست اور بند ہوا اور حوص ہو تو ان مسائب سے گھبرا کر جی چھوڑ جائے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنی جان مصیبت میں کیوں ڈالوں لوگ راہ حق پر نہیں آتے تو نہ آئے میں آخر تکلیف کس لیے اٹھاؤں مگر نبی اور رسول کے دل کو اللہ تعالی صبر و استقامت اور عظیمت و توکل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے کوئی مخالفت اسے اعلان حق سے نہیں روک سکتی اس کی راہ میں مشکلوں کے الوند البرز اور مصیبتوں کے اوقیانوس آتے ہیں مگر وہ اپنے پائے استقامت سے ان کو ریزا ریزا اور پایاب کرتا ہوا گزرا چلا جاتا ہے تلواروں کی دھارے برچھیوں کے پھل نیزوں کی یعنی اور تینوں کے سوفار بھی نبی اور رسول کو تبلیغ و تذکیر سے باز نہیں رکھ سکتے تلوار کے نئے گھاؤ سے لہو ٹپکتا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اس کی زبان حق ترجمان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے محمد کی بیست کے وقت ماحول انتہائی تیرا و تاریخ گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں کرنوں کے گناہ عادت بن چکے تھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ان حالات میں اصلاح و درستی کی ہمت کرنا صرف ایک ہی ہستی کا کام ہو سکتا ہے اس ذات قدسی صفات کا جسے خدا کی تائید و نصرت اور ہدایات حاصل ہوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا اور کسی اہم واقعے کی خبر دینا چاہتا ہو جس نے اس پکار کو سنا صفا کی طرف چل پڑا ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی محمد بن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چلو چل کر دیکھیں آ کر معاملہ کیا ہے اور وہاں محمد صادق و امین محمد صداقت متانت اور سنجیدگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیا دوسرا آیا تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ اچھا خاصا مجمع ہو گیا ان میں بوڑھے قریش بھی تھے جنہوں نے زمانے کے بہت کچھ گرم و سرد دیکھے تھے جوان بھی تھے جو نا تجربہ کار تھے مگر ان کی ہمتوں میں بلندی اور ولولوں میں جوش تھا بچے بھی تھے جن کی زندگی کا گھروندہ ابھی بن ہی رہا تھا بعض نے خیال کیا کہ محمد نے اس اہتمام کے ساتھ قلعہ کوہ سے پکارا ہے ممکن ہے کسی دشمن کے حملے کی خبر آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کالی ہاتھ چلنا ٹھیک نہیں ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے کوئی بازار میں کھجور کھا رہا تھا اسی حالت میں چل دیا کہ ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور ہوٹوں پر شیرہ لگا تھا بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی ساتھ ہو لیے محمد رسول اللہ انتہائی وقار و متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد قریش کا مجموعہ تھا سب کی نظریں حضرت محمد کے چہرے پر تھیں کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو اس طرح محمد نے لوگوں کو جمع نہیں کیا یہ تو بالکل نئی بات ہے شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے تمام مجموعہ گوش آواز تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں تم اس کے نیچے ہو میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے جو مکے پر چڑھائی کرے گا تو تم اس کا یقین کر لو گے سے آواز آئی سب نے ایک زبان ہو کر پکارا یقیناً ہم تمہاری بات مان لیں گے تم جیسے راست باز اور صادق القول کو کیسے بھلا ہم جھٹلا سکتے ہیں مجمع کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ محمد جلدی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلح لشکر کے حملے کی خبر نے ان کو مسترب بنا دیا محمد کی زبان سے قریش نے کبھی کوئی غلط بات نہ سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد بشر آپ کی سچائی کا دل سے موترف تھا لوگ سمجھے کہ محمد اپنے دل سے گھڑ کر کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لٹیروں کی کوئی ٹولی مکے پر چھاپا مارنے کے لیے آ رہی ہے اب محمد شاید ان حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرے سچے اور نیک ہی نہیں بہادر شجاع اور انتہائی دلیر بھی ہیں اور صاحب ہوش و فراست بھی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے القریش جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں بتوں کے پوجنے والوں کے لیے یہ پیام بالکل انوکھا اور عجیب سا پیام تھا ان کے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال پر عاقبت میں محاسبہ بھی ہوگا ان کے شاعروں نے تو ان کے ذہن میں بات اتار دی تھی کہ مٹی میں مل کر اور پھر زندہ ہونا یہ کیا خرافات ہے دیوانوں کی سی باتیں ابو لہب اپنے پر سوار تھا کھجور کی چھڑی سے قاق اڑا کر کہنے لگا کہ کیا اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنے بہت سے آدمیوں کو تکلیف دی تھی دوسرے لوگ گھروں کو واپس ہوئے آپس میں چمگوئیاں کرتے ہوئے کہ ابن عبداللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہی لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی بات کہی جسے ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنا تو کیا جھوٹا سمجھ لیں ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے تو آج تک کسی نے ایسی ویسی بات نہیں سنی ایک شخص نے کہا میں محمد کو جھوٹا کب کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جھوٹ کا الزام کون لگا سکتا ہے وہ تو سچوں کا سچا ہے مگر بھائی میں سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں کچھ قلل آ گیا ہے یا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور ممکن ہے کہ بنی ہاشم کے کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو جس کے سبب عبد المطلب کا شریف و امین پوتا ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا دوسرے آدمی نے راستہ چلتے ہوئے جواب دیا ہزار منہ اور ہزار باتیں تھیں محمد رسول اللہ کے پیام حق اور اعلان صداقت کی تعویلیں کی جا رہی تھیں قیاس بد اندیشیاں رائے اور کوئی کوئی خدا کا بندہ یہ بھی کہتا کہ بھائیو اتنے سچے اور نیک آدمی کی بات کو اس طرح میں اڑا دینا مناسب نہیں اس نے کچھ سمجھ کر ہی کہا ہوگا اچھے بھلے آدمی کو مجنو اور آسیب زدہ کہہ دینا عقل مندوں کا شیوا نہیں جلدی کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے حقیقت حال کو خوب جانچ اور پرکھ لینا چاہیے کوہ صفا پر اعلان حق کے بعد رسول اللہ نے تبلیغ عام کر دی گلی کوچوں اور بازاروں میں سڑکوں اور چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچاتے مکہ ہی کیا سارے عرب ملک کے سامے کے لیے یہ پیام بالکل اجنبی اور نامانوس تھا لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے تھے روایتی عزبیت اور موروثی عقائد قبول حق سے روکتے تھے کہ ہیں کہیں عبداللہ کے بیٹے محمد کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا تمہارے آبا و اجداد بے وقوف نہیں تھے تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب فراست تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا تھا جن خداؤں نے صدیوں سے تمہاری حاجت روائی کی ہے جو تمہارے آڑے وقت کام آئے ہیں ان سے اس طرح منہ موڑ لینا شان مروت اور احسان شناسی کے خلاف ہے بہادر آدمیوں کی ایک زبان ہوتی ہے جسے ایک بار بزرگ اور بڑا کہہ دیا بس ساری عمر اس کی بزرگی کی عزت کرتے رہیں گے ان تصورات اور توہمات نے رسول اللہ کی آواز کو دل تک پہنچ پہنچ کر واپس کر دیا سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کی توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی وہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بن قحافہ بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب عورتوں میں سب سے پہلے قدیجہ بن تقویل موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ اور غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی غار ہرا میں نامو سے اکبر کا ظہور ہوا تھا وہ اللہ کا پیام اور وہی لے کر آتا ہی رہا اللہ تعالی اپنے بندوں کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہا تھا واضح دلیلوں اور روشن آیات کے ساتھ ایک دن حکم ربانی ہوا وانزر اس کی تعمیل میں آپ نے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا سادہ کھانا تکلف اور تسن سے دور مگر پوری توازو اور مدارت کے ساتھ میزبانوں کا احترام کرتے ہوئے ان لوگوں میں بنی ہاشم کے سوا اور کوئی نہ تھا کھا پی کر سب فارغ ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنا مقصد بیان کرنا چاہا مگر ابو لہب بڑا ہی گھر کے بارے دیدہ تھا وہ سمجھ گیا کہ محمد نے ہم سب کو بلا وجہ کھانے پر جمع نہیں کیا نہ شادی ہے نہ خوشی کی تقریب ہے نہ کوئی تہوار ہے یہ دعوت کوئی مقصد اور غرض رکھتی ہے اور محمد کو تو ان دنوں بس ایک ہی دھن ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو ایک مانو بت پرستی چھوڑ دو نیک کام کرو برائیوں سے بچو تم سب کو ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے اس دن کے لیے کچھ کر رکھو تو آج بھی وہ یقیناً یہی باتیں سنائے گا اس لیے ابو لہب نے اس دن باتوں کا جو سلسلہ شروع کیا تو کسی اور کو بولنے ہی نہ دیا محمد رسول اللہ کو کچھ فرمانے کا موقع ہی نہ مل سکا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری شب پھر کھانے کا اہتمام فرمایا اور اس دن اپنے عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی اور حق کا پیغام پہنچایا اس دعوت حق اور تبلیغ عام میں کوئی امتیاز اور فرق نہ تھا آپ جو بات غیروں سے کہتے تھے وہی اپنوں سے بھی کہی امیروں کی محفل ہو یا غریبوں کا مجموعہ ہر جگہ آپ کا ایک ہی پیام تھا جس طرح ٹھنڈی ہوائیں امیروں اور غریبوں کے جسموں میں بارش کے جھالے دولت مند اور پاکا کش کے کھیتوں میں اور چاندنی قصر و ایوان اور جھونپڑیوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اسی طرح نبی کی دعوت حق بھی کسی امتیاز اور خصوصیت کو گوارا نہیں کر سکتی